ہشام بن زید بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کی کہا جب ہولین جنگ ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار اپنے ساتھی تھے اور وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کے بجائے آزاد کیا گیا تھا یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مہاجرین کے بعد انصار کو دو دفعہ پکارا ان دونوں کو آپس میں ذرا برابر گڑمڑ نہ کیا آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے جماعت انصار انہوں نے کہا لبائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت انصار انہوں نے کہا لبائک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس وقت سفید خچر پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں چنانچہ مشرق شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے بہت سے اموال حاصل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ سے ذرا قبل ہجرت کرنے والوں اور فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیے جانے والوں میں تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا اس پر انصار نے کہا جب سختی اور شدت کا موقع ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اس پر آپ نے انہیں سائبان میں جمع کیا اور فرمایا اے انصار کی جماعت وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے وہ خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنی جمعیت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ وہ کہہ اٹھے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے آپ اس کے عینی شاہد تھے انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتالیس